کتاب و سنت کا فیصلہ اب آئیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے معلوم کریں کہ دین میں ان امور کا کیا مقام ہے اصل فیصلہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کا ہے یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ دین الہی کے نزول کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء سورہ آیت نمبر تیس ترجمہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو دین نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور اولیاء کی پیروی نہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنا کر روئے زمین پر بھیجا گیا تو نوع انسانی کے نمائندے کے حیثیت سے ان پر واضح کر دیا گیا کہ نوع انسانی کی فلاح ہدایت الہی کی پیروی میں ہے قلنا بتو منہا جمی ان فعما منی ہدن فمن تبع یا فلا خوف علیہم ولا یا زنون والذین کفرو وکذبو بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون سورہ بقرہ آیت نمبر 38 39 ترجمہ ہم نے کہا تم سب اس جنت سے اتر جاؤ تو اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ خوف اور غم سے دوچار نہ ہوں گے اور جو ہماری آیات کا انکار اور تکذیب کریں گے وہ دو زخی ہوں گے اور وہ دو میں ہمیشہ رہیں گے رسولوں کی بے کا مقصد بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ سورہ نساء آیت نمبر چونسٹھ اور ہم نے جس رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے تحت ان کی اطاعت کی جائے مومن وہ ہے جو بے چون و چرا اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فلا و رب کا لا منون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قزی تسليما سُر نسا آیت نمبر پینسٹھ تو تمہیں تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے نزاعات میں تمہیں اپنا حکم بنائے پھر جو فیصلہ تم کرو اس کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اطاعت خدا اور رسول میں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے ولو انا کتب نہ عليّم انكتل انفسكم اوكرجو من دیارکم ما فعلو اللہ قلیل منہم ولو انّّّّّّّہ فعلوا ما يو به بى لك لهم واشد الم و اشديتا و لدن اللہ عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ ولاحدین سروۃمستقیمہ سور نساء 66 سے 68 ترجمہ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ اس پر عمل کرتے لیکن اگر وہ اس پر عمل کرتے جس کی نصیحت انہیں کی جاتی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا یہ انہیں حق پر زیادہ جمع دینے والا ہوتا اور اس صورت میں انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے اور انہیں راہ راست کی ہدایت بخشتے خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کا حشر انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا فمن اللّہ و والرسول الف الَََ کا معذینہ الََ اللّہ من جین و صدیقین و وحسن و صحین سورہ نساء آیت نمبر انہتر ترجمہ اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ اس کے برعکس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہ ہوں وہ اللہ کے یہاں مومن شمار نہ ہوں گے خواہ وہ ایمان کا کتنا ہی دعویٰ کریں و فَرِيقٌ امن مِّن و ذَلِكَ و طلّہ بِالْمُؤْمِنِينَ سورہ سور آیت نمبر سینتالیس ترجمہ اور جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر ان میں کا ایک گروہ اس کے بعد اطاعت سے پھر جاتا ہے ایسے لوگ مومن نہیں ہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ صرف یہ ہے کہ بے چون و چرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی جائے اور یہی سچے اہل ایمان کی روش ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون سورہ نور آیت نمبر اکیاون باون ترجمہ اہل ایمان کا قول جبکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ سے ڈریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے وہی کامیاب اور کامران ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلو امتی یدخلون الجنت اللہ من ابا قیل و ابا قول قول من اطاعنی دخل الجنت و عصانی فقد فقط ابا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے بجز ان کے جو انکار کریں پوچھا گیا کون ہے جس نے انکار کیا فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک اس نے انکار کیا صحیح بخاری خدا کی بندگی اور طاعت اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے ان کتاب بالحق فعبد اللہ مخلص اللہ الدین سورہ زمر آیت نمبر دو ترجمہ بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تو اللہ کی بندگی کرو اطاعت کو اس کے لیے خالص کر اور سورہ بینہ میں ارشاد ہوا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورہ بینہ آیت نمبر 6 اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی بندگی کرے اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی دین قیم ہے جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت اور اس کے دین کے لیے یکسو نہیں ہیں اور اسلام اور غیر اسلام کے مابین مذبذب ہیں اگر خدا کی بندگی کرتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مومن نہیں منافق ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم قاموا قاموا الى الناس ولا اللہ قلىءء مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولا سورہ نساء 142 143 بے شک منافقین اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں حق اور باطل کے مابین مذبذب ہیں دوڑ لگا رہے ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں اور ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سور نساء آیت نمبر 145 ترجمہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافقی شاط العرۃ بین غنمین تعیر حضی معرتن و الا حاضی معرہ صحیح مسلم ترجمہ منافق کی مثال اس بکری جیسی ہے جو دو گلوں کے درمیان چکر کاٹتی ہے کبھی بھاگ کر اس گلے میں جاتی ہو اور کبھی اس گلے میں اسلام کو ایسے افراد چاہیے جو اس کی پیروی کے لیے یکسوں ہوں اور اپنے آپ کو خدا کی بندگی و اطاعت کے لیے خالص کر چکے ہوں قرآن مجید میں اہل ایمان کی زبانی اہل کتاب سے کہا گیا قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون سورہ بقرہ آیت 138 ترجمہ تم اللہ کے سلسلے میں ہم سے بحثے کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کے حوالے کر دیں وہ بن الناسی معیشتری نفص حب تغ اللہ اللہ رعوف بالعباد سر بقرا آیت دو سو سات ترجمہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا عطا فرمائے گا جو صرف اس کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما سور نساء آیت 114 ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص صدقے کا نیکی کا اور لوگوں کے مابین اصلاح کا حکم دے اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اسے ہم عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے جو لوگ کسی مادی منفیت کے لیے یا کسی کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا وسن نبو حلع قلزی مالو یا لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولسوف آیت نمبر سترہ سے اکیس ترجمہ اور اس جہنم سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو انتہائی خدا ترس ہے جو اپنا مال راہ خدا میں دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو کسی شخص کا اس پر احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو اسے صرف اپنے بلند و برتر رب کی رضا مطلوب ہے اور وہ اس سے راضی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ان نَََقما بنیات و ان نما لمر اما نواز فمن کانت ہجرت ہو الا اللہ و رسول ہی فجرت اللہ و رسول ومن کانت ہجرت الا دنیا یوسی یوہا او مراعتی یتزوجها فہجرته الى ہو الامہ حاجر علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم ترجمہ اعمال کا دار و مدار سراسر نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کے حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اسی شے کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی اللہ کی بندگی اور دین حق کی پیروی نہ صرف یہ کہ اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے بلکہ پوری زندگی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں ہونا چاہیے قرآن مجید کے سرسری مطالعے ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام پوری زندگی کے متعلق ہدایات دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عقائد و ایمانیات سے بحث ہے عبادات کا تذکرہ اور ان کی اہمیت کا بیان ہے اخلاقی انداز کی تعلیم ہے حقوق العباد اور ان کی اہمیت کا تذکرہ ہے معاشرت کے سلسلے کے قوانین ہیں دولت کمانے کے اصول خرچ کرنے کے ضوابط اور دولت کی تقسیم کے سلسلے کی ہدایات ہیں حلال و حرام کی تفصیلات ہیں جرائم کے لیے حدود اور سزائیں ہیں صلح و جنگ کے اصول ہیں اسلامی ریاست کے اصول و قوانین ہیں احدیث قرآن مجید کی شرح ہیں ان میں یہ قانون اور تفصیلی رنگ اختیار کر لیتا ہے اگر آپ حدیث کی ایک مختصر کتاب مشکات المصابیح کی فہرست مضامین ہی کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں قوانین موجود ہیں اسی پر آپ احادیث کی بہت سی زخیم کتابوں کو قیاس کر سکتے ہیں پھر فقہ کرام نے کتاب و سنت کی نصوص سے مستمبت کر کے جو عظیم فقہی ذخیرہ چھوڑا ہے اس نے مزید تفصیل کے ساتھ زندگی کے سارے گوشوں کا احاطہ کر لیا ہے اہل مغرب کو ناز تھا کہ کم از کم بین الاقوامی قانون ان کی ایجاد اور ان کی قانونی کاوشوں کا نتیجہ ہے لیکن تحقیق کے بعد انہیں اعتراف کرنا پڑا بین الاقوامی قانون کے اولین مصنف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے آج سے بارہ سو سال قبل کتاب و سنت کی روشنی میں بین الاقوامی قانون مدون کیا ہے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ مومن اپنی پوری زندگی کو خدا کے حوالے کر دے اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کی مکمل پیروی کرے زندگی کے جس گوشے میں بھی وہ قانون الہی کی پیروی نہیں کرے گا اس میں اس کی زمام شیطان کے ہاتھ میں ہوگی جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور جو اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ خدا کی نافرمانی کر کے انسان دنیا کی ناکامی اور آخرت میں خدا کے عذاب کا مستحق ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذین آمنوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا الشیطان لکم عدو مبین سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ ترجمہ اے ایمان لانے والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے قرآن واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ مومن کی عبادات ہی نہیں اس کا جینا اور مرنا بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے کل ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین لا شریک لہ و بزال کا عمر تو اول المسلمین سورہ نام آیت ایک سو اکسٹھ اور ایک سو باسٹھ ترجمہ کہو میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے مسلم خدا کا فرما بردار ہوں جو لوگ دین خدا بندی کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو دانستہ نظر انداز کرتے ہیں ان کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ کفر سے تعبیر کرتا ہے اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی خبر دیتا ہے وہ اہل کتاب کی اس طرح کی روش پر تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے افت منون ابی باز الکتاب وطق فرون ابی باز فما جزا امیف الوزا لکہ بن کم الاخیون فلحیات دنیا العذاب بغافل تعملون سورہ بقرہ آیت نمبر پچاسی ترجمہ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو دین حق کی یہ کامل پیروی ظاہر و باطن دونوں میں مطلوب ہے سورہ قاف میں ہے وضل فتل جنت المطقین ما توعدون لكل بن حفیظ من خشی الرحمٰن بالغیب وجاء اب منیب سورہ قاف آیت اکتیس تا تینتیس ترجمہ اور جنت خدا ترس لوگوں کے قریب لائی جائے گی وہ ان سے دور نہ ہوگی یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تم میں سے ہر اس شخص سے جو خدا کی طرف بار بار پلٹنے والا اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والا ہو جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور خدا کے حضور جھکے ہوئے دل کے ساتھ آئے ان آیات میں خوف خدا اور دل کی انابت کا ذکر ہے جس کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن سے ہے ان امور کے ساتھ خدا کی طرف بار بار پلٹنے اور حدود الہی کی محافظت اور تقوی کا ذکر ہے جن کا تعلق اگرچہ باطن سے بھی ہے مگر ان کا عملی ظہور ظاہری زندگی میں خدا کی نافرمانی سے بچنے اور بے چون و چرا احکام الہی کی پابندی و محافظت کی شکل میں ہونا ہے بلفاظ دیگر آخرت کی ابدی کامرانی ان لوگوں کا حصہ ہے جو باطن سے لے کر ظاہر تک اللہ کے رنگ میں رنگے ہوں اور حدیث نبوی میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم الََََََََََکموالکم ولكن ينظر الى قلوبكم عم صحیح مسلم ترجمہ اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے قلوب سے مراد باطن اور اعمال سے مراد ظاہر ہے اسلام کا مطالبہ اپنے ماننے والوں سے یہ بھی ہے کہ جس دین کو وہ حق یقین کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے گھر کے لوگوں کو ڈھالنے کی جد و جہد کریں اور جہنم کی جس ہولناک اور دردناک سزا سے وہ خود بچنا چاہتے ہیں اس سے اپنے بیوی بچوں اور گھر کے لوگوں کو بھی بچائیں یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجار علیہا ملائکت غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یومرون سورة تحریم آیت نمبر 6 اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر ایسے فرشتے تعینات ہوں گے جو تند خو اور سخت گیر ہوں گے اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ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 اس کی رویت کے بارے میں سوال ہوگا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراں ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کے بارے میں باس پرس ہوگی سنو تو تم میں سے ہر ایک حاکم و نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رویت کے بارے میں سوال ہوگا یہ مشہور اور صحیح ترین حدیث میں سے ایک حدیث ہے اس حدیث سے جہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاست و حکومت کی ذمہ داری کس درجہ عظیم ہے اور اسلام اسے کتنی اہمیت دیتا ہے وہیں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ گھر کی چھوٹی سی ریاست میں مرد عورت غلام اور ملازم وغیرہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہر مرد اور عورت سے صرف اس کی ذات کے بارے میں نہیں اولاد اور اہل خانہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وہ انضر عشیر اقربین سر شعرا آیت نمبر دو سو چودہ ترجمہ اپنے خاندان کے اقربا کو عذاب جہنم اور بدعماریوں کے نتائج بد سے ڈراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل جس طرح کی اس کی ایک جھلک مندرجہ ذیل روایت سے ہمارے سامنے آتی ہے ان ابی حریر رضی اللہ عنہ قال لما و انضر عشیرتک الاقربین دعا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشن فقال او فام مقصع فقول یابنی کاب نیلعین من النار یا بنی مرت مرۃَ کابن الخذ و من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني حاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي أنفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلائلها ترجمة ابو هريرة رضي الله عنه راوي ہیں کہ جب وہ انضر عشیر الاقربین تلاقربین نادل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی تو وہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت بھی دی اور خصوصی دعوت بھی آپ نے فرمایا اے بنی کاب بن لوئی اپنے آپ کو دو سے بچاؤ اے بنی بن کعب اپنے آپ کو دو سے بچاؤ اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو دو سے بچاؤ اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو دو سے بچاؤ اے بنی ہاشم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ میں تمہیں اللہ سے بچانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتا سوا اس کے کہ تم لوگوں سے میرا رشتہ ہے جس کا میں دنیا میں ضرور حق ادا کروں گا صحیح مسلم ایک اور روایت میں جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور مذکورہ بالا روایت کے ہم مانی ہے لیکن الفاظ کے پہلو سے کچھ مختصر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے بھی خطاب ہے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک مومن کو اپنے اعزاء و اقربا کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اس حدیث سے ہم پر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اصل کامیابی یا ناکامی آخرت کی ہے اور ہمیں اپنی ذات کی طرح اپنے بیوی بچوں اور اپنے اعزاء کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری جد و جہد کرنی چاہیے پھر انسان سے اس کے بیوی بچوں اور اس کے اعزہ ہی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جس سماج میں وہ رہتا ہے اس کی اصلاح کا بھی وہ ذمہ دار ہے اگر سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں تو مومن کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر برائیوں کو دور کرے اور نیکیاں مٹ رہی ہوں تو انہیں فروغ دینے کی جد و جہد کرے امت مسلمہ اس لیے خیر امت ہے کہ اس کا مقصد وجود بالمعروف اور نہیں انل منکر ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف عن المنکر وتؤمنون باللہ سورہ علی عمران آیت نمبر 110 ترجمہ تم بہترین گروہ ہو انسانوں کی ہدایت اور صلاح کے لیے نکالے گئے ہو تم نیکی کا حکم کرتے ہو تم برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رایا من منکم من کرن فلیغیرہو بیدہی فعلم یستطع فبلسانہی لسانی فعلم یستط فبِقلبی وذالک اضعف الایمان صحیح مسلم تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے اسے بدلنے کی کوشش کرے اور یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اسے برا سمجھے اور بدلنے کی تمنا کرے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اس حدیث سے واضح ہوا کہ مومن برائی کو انگیز نہیں کرتا اس کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے اور اس کا دین اس پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھے زور بازو اور زبان و قلم کی طاقت سے اسے مٹانے میں لگ جائے لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ برائی سے نفرت کرے اور اسے مٹانے کے لیے دل سے تڑپے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے یا یوحناس انکم تقرؤون هذه الآیتن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يغيركم من زل إذا اهتديتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يؤشك أن يأمهم الله بإقابه ترمذي شريف ابن ماجة ترجمة اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یذرکم من ذل اذا احتدیتم ترجمہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو اگر تم نے ہدایت پا لی تو کسی شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے مٹائیں نہیں تو قریب ہے اللہ ان سب پر عذاب بھیج دے اور نیک لوگ بھی عذاب سے بچ نہ سکیں گے یعنی آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کی اصلاح اور برائی کو مٹانے کے فریضے سے غافل ہو جاؤ یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کا تقاضا بھی ہے لیکن اگر تمہاری جد و جہد کے باوجود برائی نہ مٹے اور لوگ گمراہی اور بد کرداری پر جمع رہیں تو تم پر دنیا و آخرت میں کوئی ذمہ داری نہیں اور جب وہ دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب کے مستحق ہوں گے تو تم اس عذاب سے بچا لیے جاؤ گے لیکن اگر تم نے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر میں کوتاہی برتی تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ دین حق کا یقین اور اس کی محبت ابھی تمہارے دل میں پیوست نہیں ہو سکی ہے اور تم سے آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے منکرات کے استحصال کی اپنی سی جد و جہد کیوں نہیں کی اور سماج میں گمراہی اور بد کرداری کے عام ہونے کے نتیجے میں اگر خدا کا عذاب آیا تو تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے خواہ تم کتنے ہی دیکھو مسلم معاشرے کے بگاڑ کے سلسلے میں سچے مومن کا کردار کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح روشنی ڈالتا ہے مامن نبی بعثہ اللہ فی امتی قبلی اللہ کان له فی امتی حواریون و اصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم انها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن من خردل صحیح مسلم ترجمہ مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ نے اس کی امت میں مبوس کیا اسے اپنی امت میں سے مخلص پیرو اور ساتھی ملے جو اس کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑتے اور اس کے احکام کا اتباع کرتے پھر اس کے بعد ان کے جانشین ایسے ناخلف ہوتے جو ایسے دعوے کرتے جن کے مطابق ان کا عمل نہ ہوتا اور ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم نہ دیا جاتا تو جو شخص ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جد و جہد کرے وہ مومن ہے جو ان کے خلاف اپنی زبان سے جد و جہد کرے وہ مومن ہے جو ان کے خلاف اپنے دل سے جد و جہد کرے وہ مومن ہے اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سماج کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے انتھک جد و جہد ایمان کا لازمی تقاضا ہے اس جد و جہد کو حدیث میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے برائی کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد یہاں تک کہ برائی ختم ہو جائے پھر اہل ایمان کی ذمہ داری اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ مسلم سماج کی اصلاح اور اسے اسلام کا نمونہ بنانے کی جد و جہد کریں ان کی ذمہ داری اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں تک خدا کے دین کی دعوت پہنچائیں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب سے بچ سکیں اور دنیا میں اس کی نصرت و رحمت اور آخرت میں اس کے ابدی اجر کے مستحق ہو سکیں حضرت نو علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کی دعوتی مسائی کی تفصیل قرآن مجید میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے تھے تمام انبیاء اور رسول کفار و مشرقین میں آئے تھے اور ان کی بیست کا مقصود یہ تھا کہ کفار و مشرقین کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر دین حق کی روشنی میں لے آئیں جسے وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے تھے لیکن قوموں کے اکثر و بیشتر افراد نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کے عذاب کے مستحق ہوئے سورہ عراف میں گزشتہ قوموں کے تفصیلی تذکرے کے بعد ہے تلک القرآن نقص علیہ من امبا ولقد جاءتهم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 شك مما تدعوننا إليه مريب سورة إبراهيم آية نمبر 9 ترجمة کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو تم سے پہلے تھے قوم نوح قوم عاد قوم سمود اور جو ان کے بعد تھے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول کھلے ہوئے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے منہ میں ہاتھ ٹھونسے اور کہا کہ جس دعوت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور جو دعوت تم ہمیں دے رہے ہو اس کے سلسلے میں ہم گہرے شک میں ہیں قاف میں ہیں كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وسمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد آية نمبر بارہ سے چودہ ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح اصحاب الرس قوم سمود قوم عاد فرعون لوت کے بھائیوں اصحاب العقا اور قوم طبا نے ہر ایک نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا تو ان پر ہماری وعید عذاب کی دھمکی حقیقت بن کر رہی اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو دنیا میں ان کے سوا کوئی مومن نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرقین ہی میں آئے اور زندگی کی آخری سانس تک عرب کے مشرقین اور یہود و نصارہ کو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے رہے الف لام را کتاب انزلنا الیک کلِ سبن الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد سورہ ابراہیم آیت نمبر ایک سے دو ترجمہ الف لام رو یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم کفر و شرک کی تاریکیوں سے انسانوں کو نکال کر ان کے رب کے اذن سے نور میں لے آؤ زبردست مستحق حمد اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت میں ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کافروں کے لیے شدید عذاب کی ہلاکت ہے کفار و مشرقین کی شدید ترین مخالفتوں اور اِیزا رسانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے افراد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 کی تعلیم و تربیت کے کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کے اہم اور عظیم کام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غیر مسلموں میں دعوت کے کام سے غافل بنا دیا ہو یا ان کی طرف سے ان حضرات کی توجہ میں ادنا کمی ہوئی ہو مسلمانوں کی تربیت اور غیر مسلموں میں دعوت دونوں کام مسلسل چلتے رہے نتیجہ یہ نکلا کہ دعوتی کام کے دائرے اور اس کی رفتار دونوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوششوں سے مشرقین جوق در جوق اسلام کے آغوش میں آنے لگے تاکہ کہ پورا عرب مسلمان ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعی الناس سید فی دین فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سورہ نصر ترجمہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے تو تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت چاہو بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن عرب تک محدود نہ تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے حادی بنا کر بھیجے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سورة احزاب آیت نمبر چالیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وما ارسلنا کا اللہ کا اللہ فتح الناص بشیر و سورہ صبا آیت نمبر اٹھائیس اے نبی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں سارے انسانوں کے لیے نبی اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور یہی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فضلت علی الانبیاء بستن اتی تو جوام الکلیمی احلت بی الغنائم و جعلت لی الارض مسجدا و ارسلت الى الخلق کافتا و ختم بی النبیون سے بخاری صحیح مسلم ترجمہ مجھے انبیاء پر چھ باتوں سے فضیلت بخشی گئی ہے مجھے جوامع الکلم بخشے گئے روب سے میری مدد کی گئی اموال غنیمت میرے لیے حلال کیے گئے زمین کو میرے لیے سجدے گاہ اور پاک اور متحر بنایا گیا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا ساری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے سلسلے میں ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آس پاس کے ملکوں کے سلاطین کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی یہ بات ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس پہ نہ تھی کہ آپ ساری دنیا میں گھوم گھوم کر ایک ایک ملک کے ایک ایک فرد تک اسلام کی دعوت خود پہنچاتے عرب کے وسیع و عریض ملک میں بھی اسلام کی دعوت پھیلانے کا کام تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے انہیں حق کی معرفت اور اس پر ایمان و یقین نے مجبور کیا اور انہوں نے اس گراں بار ذمہ داری کو اچھی طرح محسوس کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ بھٹکے ہوئے بندگان خدا کو راہ راست دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مسائی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی تبلیغی مسائی کا نتیجہ تھا کہ تئیس سال کی مدت میں پورا عرب اسلام کے آغوش میں آ گیا پوری دنیا کے انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے اور انہیں گمراہی سے راہ راست کی طرف لانے کے لیے آپ نے ہدایت الہی کے تحت امت مسلمہ کی تشکیل کی جس کی بنیادی صفات یہ تھیں کہ وہ اسلام کی طرف دعوت دے گی نیکی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی ولتکم من کم الخیر و الخیری بالمعروف و بمع عن المنکر و کری و المفلحون سر علی عمران آیت نمبر ایک سو چار ترجمہ اور تمہیں ایک ایسی امت بن جانا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں خیر یعنی اسلام جو سراپا خیر اور سرچشمہ خیر ہے کی طرف دعوت دینا اس امت کا اولین کام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کام غیر مسلموں میں ہوگا چند آیات کے بعد یہ بات واضح کی گئی کہ یہ امت خیر امت ہے اور اس کا دائرہ کار اہل ایمان تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ الناس یعنی نوع انسانی کی ہدایت اور اصلاح کے لیے وجود میں لائی گئی ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ بلّہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ترجمہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے برپا کی گئی ہو تم نیکی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہی نہیں جس طرح رسول کا کام اور مقام یہ تھا کہ وہ اپنے قول و عمل سے اہل ایمان کے سامنے دین حق کی ٹھیک ٹھیک شہادت دیں اس طرح رسول کی نیابت میں یہ کام اور یہ مقام امت مسلمہ کا ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں غیر مسلموں تک اپنی زبان و قلم سے حق کی دعوت پہنچائے اور اپنی عملی زندگی سے اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرے سورہ بقرہ میں ہے شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ آیت نمبر 143 ترجمہ اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر دین حق کے گواہ بنو اور رسول تم پر دین حق کے گواہ بنے اور سورہ حج کے آخر میں اسی بات کو اس طرح واضح کیا گیا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکون سورہ حج آیت نمبر اٹھتر اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے قبل اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے تاکہ رسول تم پر حق کے گواہ ہوں اور تم انسانوں پر حق کے گواہ ہو بلفاظ دیگر نوع انسانی کی ہدایت و ضلالت اور اس کی فلاح و خسران امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ امت کی عظیم ذمہ داری بلکہ اس کا مقصد وجود ہے کہ وہ دنیا کے عام انسانوں غیر مسلموں تک حق کا پیغام پہنچائے اگر اس نے ایسا کیا تو وہ خدا کے حضور جواب دہی سے بچ جائے گی اور اجر عظیم پائے گی اور اگر امت نے حق کی دعوت عام انسانوں تک نہیں پہنچائی تو نوع انسانی کی گمراہی کا وبال اس پر آئے گا اور وہ خدا کے حضور جواب دہی سے بچ نہ سکے گی شہادت حق کی اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہی تھا جس نے ابتدائی ادوار میں مسلمانوں کو سراپا دعوت بنا دیا تھا ان کے شب و روز دعوت حق میں بسر ہوتے وہ زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں تک خلوص دل سوزی اور محبت کے ساتھ حق کا پیغام پہنچاتے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ تھوڑی ہی مدت میں اسلام متمدن دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گیا اور خلافت راشدہ ہی کے دور میں اسلام کی آواز تھانہ مہاراشٹر مالابار کیرلا سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں پہنچ گئی اور بعد کی چند صدیوں میں مشرق میں چین ملیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر مغرب میں اسپین تک اور شمال میں روسی ترکستان سے لے کر جنوب میں بر اعظم افریقہ کے بہت سے ممالک کا علاقہ اسلام کے پیغام سے گونج اٹھا آج دنیا کے تقریباً ایک ارب مسلمان جو کم و بیش ہر ملک میں پائے جاتے ہیں اس بات کے شاہد ہیں کہ ہمارے اسلاف نے نو انسانی تک دین کی دعوت پہنچانے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا اور جہاں گئے اسلام کی نعمت کو اپنے ساتھ لے گئے اور بندگان خدا میں اس نعمت کو تقسیم کرنے میں انہوں نے کسی بخل سے کام نہیں لیا بلا شبہ ادھر چند صدیوں سے امت نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی برتی امت کے زوال اور اس کے بہت سے امراض کی بنیادی سبب اس کی یہی غفلت ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت کے ذی شعور طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو چلا ہے اور اسلام کی دعوت کا کام اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مختلف اسباب کے تحت جن میں اصل اور بنیادی سبب خدا کی مشیت اور اس کا منصوبہ ہے نہ صرف مشرق میں بلکہ انگلینڈ جرمنی فرانس امریکہ اور کنیڈا وغیرہ میں بھی حق کی جستجو بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کا جذبہ فضوں سے فضوں تر ہوتا جا رہا ہے خود ہمارے ملک میں جہاں مسلمانوں کو مختلف پہلوؤں سے سنگین صورتحال کا سامنا ہے اسلام کی دعوت کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کے لیے عام فضا پیدا ہو رہی ہے اور سینے قبولیت حق کے لیے کھلتے جا رہے ہیں اور یہ سب محض اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے ذالک فضل اللہ ہی یشاء واللہ حضل فضل العظیم لیکن اسلام کا منشا اس بات سے پورا نہیں ہوتا کہ اس کا پیغام دنیا میں عام ہو اسلام پوری زندگی کے لیے قانون دیتا ہے اس کا منشا اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب یہ قانون عملہ نافذ ہو اسلام پوری دنیا کی مکمل اصلاح کے لیے آیا ہے اس کا مشن اسی وقت پورا ہوگا جب روئے زمین پر اسلام دین غالب کی حیثیت اختیار کرے سورہ توبہ اور سورہ صف میں ہے و ارسل رسول بالہدا و دین الحق کے لیے الدین والدین ولو ولاقری حلمشریکن سورہ توبہ آیت نمبر تینتیس سور صف آیت نمبر نو ترجمہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ یہ بات مشرقین کو ناگوار ہو اور سورہ فتح میں ہے و ارسل رسول بالہدا و دین الحق لح الدین کل و کفا بلّہ شہیدہ سورہ فتح آیت نمبر اٹھائیس وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے ان آیات سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا آخری مقصود اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے جہاں تک دین کی دعوت کا معاملہ ہے وہ ایک حد تک ایک شخص بھی کر سکتا ہے مگر دین کو غالب کرنے کا کام ایک آدمی کے بس کا نہیں کوئی نظام اس وقت غالب اور دوسرا نظام اس وقت مغلوب ہوتا ہے جب ایک منظم گروہ اس کے لیے جد و جہد کرے اور پہم قربانیاں دے اس لیے یہ ذمہ داری فی الحقیقت امت مسلمہ کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو ان کی رہنمائی کے تحت ان کی زندگی میں اور ان کے بعد تا قیامت پورا کرے تاکہ زمین کے چپے چپے پر اسلام غالب نظام کی حیثیت سے نافذ ہو جائے تینوں صورتوں توبہ فتح اور صف میں امت مسلمہ کی اس ذمہ داری کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اہل ایمان کو اس وقت صحیح معنی میں مومن سمجھا جائے گا جب وہ دین کو قائم و غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ادا کریں بصورت دیگر ان کا دعوی ایمان مشتبہ قرار پائے گا لا ذنون کلین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان دوبِ بأموالهم وأنفسهم لم و انفظم و اللہ علیہ انما یستہ ذن لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فہم فی ريبهم يترددون سورہ توبہ آیت نمبر چوالیس پینتالیس ترجمہ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ اے نبی تم سے اس بات کی اجازت نہیں چاہتے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جد و جہد نہ کریں اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے وہی لوگ تو تم سے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دلوں میں شکوک ہیں تو وہ اپنے شکوک میں حیران اور سرگردہ ہیں سورہ صف میں آیت نو جس میں رسول کے بھیجے جانے کا مقصود یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو فوراً بعد سراحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ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 لانے والو کیا میں تمہیں ایسا کاروبار بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے تم اللہ اور اس کے رسول پر سچ سچ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور عمدہ محلات میں ہمیشگی کی جنتوں میں یہی عظیم الشان کامرانی ہے اور ایک اور چیز جو تمہیں محبوب ہے اللہ کی مدد اور قریبی فتح اور اے نبی اہل ایمان کو خوشخبری دے دو اور سورہ توبہ سے واضح ہوتا ہے کہ غلبہ دین کی مہم سے کترانے کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے اور اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں خدا کا عذاب آئے اور مسلمانوں کو امامت اقوام اور شہادت حق کے مقام بلند سے ہٹا دیا جائے يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تزروه شيئا والله على كل شيء قدير سورة طوبة آية 38 ترجمة اے ایمان لانے والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین میں چمٹے جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہو تو آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا کی پونجی بہت ہی کم ہے اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بجائے کسی اور گروہ کو اس مقصد کے لیے میدان میں لے آئے گا اور تم اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے ان آیات سے واضح ہوا کہ دنیا پرستی یہ نہیں کہ دین حق کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے یہ آخرت طلبی اور حق پرستی ہے دنیا پرستی یہ ہے کہ ہیلے بہانے کر کے دین حق کو قائم و غالب کرنے سے جی چرایا جائے اس کا نتیجہ دنیا و آخرت دونوں میں دردناک ہے عذاب الہی امامت اقوام کے منصب سے معذولی اقامت دین کا یہ وسیع جامع اور عظیم کام صرف انفرادی کوششوں سے انجام نہیں پا سکتا اس کے لیے منظم اور اجتماعی جد و جہد درکار ہے سورہ شورہ میں ہے ان اقیم الدین ولا تطفرقو فیہ سورہ شورہ آیت نمبر تیرہ ترجمہ یہ کہ دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں تفرقہ اختیار نہ کرو اور سورہ عمران میں ہے وقت بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آیت نمبر 103 ترجمہ اور اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفرقہ اختیار نہ کرو اور دین کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اہل ایمان اول الامر کی اطاعت کی جائے سورہ نساء میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اول الامر منکم آیت نمبر انسٹھ ترجمہ اے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اول الامر کی اور سورہ صف آیت نمبر چار سے واضح ہوتا ہے کہ دین حق کو غالب اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے والے اتنے متحد اور منظم ہوتے ہیں کہ انہم بنیان مرسوس گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور آیا سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ محبوب ہیں جو بنیان مرسوس بن کر دین حق کو غالب کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن للمؤمنی کل بنیانی یشد ثم شبک بین اصابعه بخاری مسلم ترجمہ مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا کہ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے ترل منی نفی تراحمہم و و عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى بخاری مسلم ترجمہ تم اہل ایمان کو باہم رحم کرنے اور محبت و شفقت کرنے میں ایسا پاؤ گے جیسا کہ ایک بدن جب اس کا کوئی عزو بیمار پڑتا ہے تو سارا بدن جاگ کر اور بخار میں مبتلا ہو کر اس عضو کا ساتھ دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت عمر کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا من فقد عطا اللہ و من فقد فقطلّ وم ومن يدع فقط فقد وََ ومن اصل الامیر فقط عصانی بخاری مسلم ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کری اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرا علیکم عبد مجد اللہ و مسلم مسلح ترجمہ اگر کوئی ناک کان کٹا ہوا غلام تم پر امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے تحت تمہاری رہنمائی کرے تو اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امر کی اہمیت اور اس کے حدود کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اسم المسلم فی ما احب و لم يعمر یومر فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة بخاری مسلم ترجمہ مرد مسلم پر سماع و طاعت واجب ہے ان احکام کی جو اسے پسند ہو اور ان کی بھی جو اسے ناپسند ہو جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے تو جب اسے خدا کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ سننا چاہیے اور نہ کہنا ماننا چاہیے اہل ایمان کے باہمی افطراک و انتشار سے نہ صرف یہ کہ اقامت دین کے عظیم مقصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے ذوف اور ان کی ساکھ کے اکھڑ جانے کا موجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تنازع فطف شلو ريحكم آل حکم عال عمران ترجمہ اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور مسلمانوں کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ان افطراق و انتشار ہی کے باعث ان کی ہوا اکھڑی ہے ان کی طاقت زوف میں تبدیل ہوئی ہے ان کی بڑی بڑی حکومتیں زوال کا شکار ہوئی ہیں اور وہ ذلت و خواری کے عمیق قار میں جا گرے ہیں قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جن میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کوئی قوم مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ جائے اور یہ فرقے آپس میں برسرے پیکار رہیں قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعزكم بعث بعز انظر كيف نصرف الآيات لعلكم يفقهون سورة انام آية نمبر 65 ترجمة کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی جنگی طاقت کا مزہ دکھائے دیکھو کس طرح ہم طرح طرح سے اپنی آیات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید وہ سمجھ سے کام لیں اور ترمزی اور نسعی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور اس کے دین کی نافرمانی کے نتیجے میں امت مسلمہ پر جو عذاب آئے گا اس کی شکل یہی ہوگی کہ امت فرقوں اور گروہوں میں بٹ جائے گی اور وہ باہم دست و گریبا ہوں گے اس عذاب سے بچنے کی شکل صرف یہ ہے کہ ہم دین حق کا حق ادا کریں یعنی اقامت دین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں دوسری طرف اس نصب العین کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ افراد کو مجتمع اور منظم کرنے کی کوشش کریں یہ ہے اقامت دین کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کا تقاضا انبیاء علیہم السلام کی بیست کا مقصود امت مسلمہ کا مقصد وجود ہر مسلمان کا نصب العین آئیے ہم اس نصب العین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں